حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے اونٹوں کے پاس کھڑا ہو جاؤں جبکہ وہ نہر کیے جا رہے تھے اور ان کے چمڑے اور ڈھول تقسیم کر دوں قصاب کو ان میں سے کوئی شے نہ دوں انہوں نے بتایا کہ قصاب کی مزدوری ہم اپنے پاس سے دیا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو انہتر